وہ دن یاد کرو جب اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور کہے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں پوشیدہ باتوں کا تمام تر علم تو آپ ہی کے پاس ہے